ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا اے نبی ان سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ خود ہی جتلا دیں گے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے فرقہ پرست لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں اتری ہے یہود و نصارہ قبل از بیعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں اختلاف کرتے تھے اور اپنا اپنا دین الگ الگ قرار دیتے تھے ابو حرا رضی اللہ عن اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسی امت کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کی شیع عن سے خوارج کا گمراہ گروہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس سے اصحاب بدعت مراد ہیں لیکن یہ حدیث بھی غریب اور مرفوعان صحیح نہیں اور ظاہر بات تو یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے ہر اس شخص پر صادق آتی ہے جو دین اللہ سے فرقہ بندی اختیار کیے ہوئے ہو اور دین کا مخالف ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت دین حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے تاکہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب فرمائے اور اسلام کا راستہ ایک ہی ہے اس میں کوئی اختلاف و افتراق نہیں جس نے الگ فرقہ اختیار کر لیا جیسے کہ بہتر فرقے والوں نے تو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بیزار ہیں یہ آیت مثل اس آیت کے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعرا کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا اے نبی آپ کے لیے بھی ہم نے وہی دین پسند کیا ہے جو علیہ السلام کے لیے تھا اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء گویا کے علاتی اولاد ہیں جیسے علاتی اولاد کا باپ ایک ہی ہوتا ہے ہم سب کا دین بھی ایک ہی ہے اور یہی صراط مستقیم ہے اور یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ واحد کی عبادت سے متعلق رسولوں نے پیش کی اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے تمسک یعنی اس کو تھام لینے کو سرات مستقیم بنایا اس کے سوا ساری چیزیں ضلالتیں اور جہالتیں ہیں اور اپنی ذاتی خواہشات ہیں پیغمبر اس سے بری و بیزار ہیں جیسے کہ آیت زیر ذکر میں فرمایا اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ان کافروں کا امر یعنی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجئے وہ اللہ خود ہی بروز قیامت ان کی اعمال سے ان کو خبردار کر دیں گے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سور حج کی آیت نمبر سترہ میں فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے یا ستارہ پرست یا جو نصارہ اور مجوسی ہیں یا جو مشرقین ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کا باہم فیصلہ کر دیں گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بروز قیامت اپنے حکم اور عدالت کے اندر بھی اپنے لطف و کرم کو یوں بیان فرماتے ہیں